واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ضمن میں سابقہ درس میں ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ المبر السما رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں باتیں کی تھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شرف ہے کہ آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس گھرانے کے اللہ نے ہر فرد کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور یہ کم لوگوں کو نصیب ہوا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عالم تھا کہ بیٹا اگر مسلمان ہے تو باپ کافر ہے باپ اگر مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافر ہے بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے یہ شرف بہت کم لوگوں کو ملا کہ جن کا پورا گھرانہ یعنی سیدہ عائشہ آپ کے والد محترم سیدنا ابو بکر پھر آپ کے دادا ابھی کوحافا پھر آپ کی والدہ پھر آپ کی بہن اسما پھر آپ کے بھائی ابدم سارا گھرانہ اسلام تو یہ شرف جو ہے یہ اعزاز جو ہے یہ سیدہ عائشہ کو ملا اور اسی طرح یہ اعزاز بھی اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب فرمایا کہ جس نے جب بھی شعور کی آنکھ کھولی اور اللہ نے آپ کو عقل و فہم سے نوازا تو آپ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ سنتی ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا ابو بکر کی قربانیاں یہ سب بی بی کے سامنے تو یہ مقام ایسے نہیں ہوتا ہے جس کو اللہ نوازنا چاہے تو نواز دے اور اسی طرح یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے نصیب میں آیا کہ حضور نے جتنی نکاح فرمائے جتنی شادیاں فرمائیں سب بیوہ عورتیں تھیں باسیوا سید عائشہ یہ واحد بی بی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری یعنی باکرا سے شادی فرمائی تو یہ اعزاز جو ہے یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوا ہے اور اسی طرح بات یہاں تک صاحب کا درس میں پہنچی تھی کہ سیدہ عائشہ کے نکاح کی وقت آپ کی عمر کیا تھی اور رخصتی کے وقت عمر کیا تھی اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پڑھے لکھے حضرات نے مختلف روایات سے اور مختلف واقعات سے استعمال کر کے یہ کوشش بھی کی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ جب رخصتی ہوئی تو عمر تیرہ سال تھی بعض نے یہ ثابت کیا کہ اس وقت عمر جو تھی بی بی عائشہ کی سولہ سال تھی لیکن حقیقت یہ ہے اور صحیح روایات یہ ہیں جن کی تائید امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم جیسے عظیم محدثین فرماتے ہیں کہ جب بی بی عائشہ کا نکاح ہوا ہے تو اس وقت آپ کی عمر چھ سال اور یہ عرب میں رواج تھا کہ بچپن میں نکاح ہوتے تھے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ قبائل میں ابھی تک یہ باتیں باقی ہیں بلکہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ابھی وہ بچہ یا بچی پیدا نہیں ہوتی تھی اور رشتے دار کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی تو پھر آپ میرے بیٹے کو دیں گے یہ باتیں آج بھی ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ اس وقت ہوا جب آپ کی عمر چھ سال ہے اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میری رخصتی جب ہوئی ہے تو اس وقت میری عمر نو سال اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کے سہن میں جھولا جھول رہی تھی کہ بن الاشحل کی کچھ عورتیں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں آئیں اور بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک ایسی بیماری نے یاد پکڑا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے میں بے حد کمزور بھی ہو گئی اور میرے بال جو تھے وہ جھڑ گئے حتیٰ کہ میرے بال کانوں تک پہنچ گئے اس کے علاوہ کتنے لمبے بال تھے سب جھڑ گئے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ادا فرماتی ہیں کہ میں جھولا جھول رہی تھی کہ مجھے میری والدہ نے اشارے سے بلایا تو میں جب گئی تو میرا سانس اکھڑا ہوا تھا دوڑ کے پہنچی تو انہوں نے وہی مجھے دروازے کے قریب کھڑا کر کے میرے ہاتھ منہ دھلوائے اور میرے چھوٹے سے بال رہ گئے تھے ان کو سیدھا کیا اور مجھے لے کر ان عورتوں کے آ کے سپرد کیا تو ان سب عورتوں نے مجھے مبارکباد دی کہ تم بڑی خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے الخیوی والبرکہ فی بیت النبوہ اللہ نے تمہیں نبی کے گھر کے لیے منتخب کیا ہے تو کہتی میں حیران ہو رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی کیا کہہ رہی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی اس بات سے بچنے کے لیے کہ مستشرقین یا آداء اسلام یا آداء دین ہم پر یہ الزام لگائیں گے کہ اللہ کے نبی نے اتنی چھوٹی بچی سے کیسے شادی کر لی تو اس سے بچنے کے لیے بعض لوگوں نے ان روایات کا سہارا لیا کہ عمر تیرہ سال تھی اور بعض نے کہا سولہ سال تھی لیکن اگر آپ نے دشمنوں کے بات سے بچنا ہے تو وہ تو کسی حال میں آپ کو معاف نہیں کریں گے چلو باقی بیویوں کی شادی تو بیوہ تھی ان کے ساتھ ہوئی تھی ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا تو پھر اگر بی بی عائشہ پہ اعتراض کریں گے تو کیا ہوگا حتیٰ کہ خود بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے وہ فرماتی ہے کہ اذا بلغت الجاریت تسع سنین فہی امراۃ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اس دور میں نو سال کی لڑکی جو ہے وہ بھی عورت بن جاتی تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو سرزمین عرب کا جو موسم ہے اس کی شدت اور اسی طرح خوراک میں صرف کھجور کا ہونا جو گرم چیز ہے اور اس دور میں دودھ کے اعتبار سے اونٹنیوں کا دودھ یہ احوال بھی ایسے ہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ جس بیوی بی کو جس بیٹی کو جس باعظمت خاتون کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا ہو تو وہ اللہ و تعالیٰ اس کو طاقت و قوت بھی عطا فرما سکتے ہیں کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق باقی اب جہاں تک مستشرقین کے اعتراض کی بات ہے تو اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بھئی نو سال سے لے کر بارہ سال تک کی لاکھوں کی تعداد میں امریکہ وغیرہ میں کنواری مائیں کہلاتی ہیں یعنی کنواری ہے اور بچے بھی پیدا ہو گئے تو ان کو اعتراض سے ہم ڈرنے کے لیے یہی بڑا مشکل ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے بعض سکالر جو ہیں بعض ہمارے مورخ جو ہیں اور بعض ہمارے پڑھے لکھے حضرات جو ہیں انہوں نے صحابہ کے خلاف باتیں لکھی لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بندو آپ نے یہ کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہم نے اسلام کی حفاظت کی ہے کہ کفار جو ہیں وہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جناب جمہوریت کا نظام ہے کتنے عرصے سے چل رہا ہے اسی طرح رشیا کا چلو نظام شیوئی یا ستر سال تو وہ بھی چل گیا ہے لیکن آخر اسلام کے نظام کو کیا ہو گیا کہ خلافت راجدہ تیس سال کے بعد فیل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کو بچایا ہے ہم نے کہا شخصیات اگر مجرو ہوتی ہیں تو ہو جائے لیکن مجموعی طور پہ اسلام جو ہے وہ مجرو نہ ہو تو ہم نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی نظام اسلام میں تو کوئی کمی نہیں تھی خلافت راستہ کے نظام میں کوئی نقص نہیں تھا لیکن فلاں سے یہ غلطی ہوئی حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی حضرت علی سے یہ غلطی ہوئی حضرت معاویہ سے یہ غلطی ہوئی ابر العاص سے یہ غلطی ہوئی تو ان صحابہ کی غلطیوں کی وجہ سے وہ نظام جو تھا آگے نہ چل سکا نظام میں نقص نہیں افراد کی غلطی ہے تو نکاح ہم نے اسلام کو بچایا ہے یہ اسلام کے بچانے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ لوگ جو محفوظ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ الاقم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضو رضو انہ رضی اللہ عن المؤمنین جن کے فیصلے اللہ قرآن میں کر چکے ہوں الائی کا حزب اللہ جن کو اللہ اپنی جماعت کہتے ہوں تو ان کے بارے میں ہم ان کے عید شمار کریں اور کہ ایک اللہ کا نظام تھا اور ابھی تو خلافت شروع نہیں ہوئی تھی اور حضور نے بتا دیا تھا کہ اب خلافت اسراسونا سال یہ ایک اللہ کا نظام حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے خلافت تیس سال تو یہ سنت اللہ ہے تو اسی طرح اصل بات جو ہے سیدہ عائشہ کے مقام میں بھی یہی دماغ میں رکھا کریں کہ بھی یہ اللہ کا حکم تھا اللہ کے حکم سے شادی ہوئی حضور پاک فرماتے ہیں صحیح احادیث میں ہے اور آپ نے بیوی عائشہ سے بھی فرمایا اری تو کہ مرت ہے نے مجھے اللہ نے خواب میں تمہاری شکل دو دفعہ دکھائی اور فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے فی خرقت حریر ایک ریشمی کپڑے میں تمہاری تصویر لپیٹی ہوئی ہے اور مجھے دکھانے کے بعد فرماتے ہیں ہی فل جنا یہ تمہاری دنیا میں بھی بیوی بی ہوگی اور آخرت میں بیوی بی ہوگی تو جب اللہ نے یہ سارا انتخاب کیا ہے تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باقی رہا شرعی طور پر اسلام کا مسئلہ تو اسلام بھی آج یہی حکم دیتا ہے کہ ہر علاقے کے ہر ماحول کے ہر قوم کے احوال الگ ہیں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بارہ سال کی لڑکیاں ماشاءاللہ جوان ہو جاتی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پندرہ سال تک بھی لڑکیاں جوان نہیں ہوتی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سولہ سولہ سال اس لیے گورنمنٹوں کو قانونی عمر ایج جو ہے وہ اٹھارہ سال رکھنی پڑی ہے تاکہ ہر قسم کی لڑکی جو ہے اس وقت تک بالغ ہو جاتی ہے ورنہ اٹھارہ سال کے بجائے وہ اور عمر رکھ رہے تھے تو اس لیے ان ابحاس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہاں اگر اللہ کے فیصلے پر بھی کوئی ناراض ہے اگر اللہ کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں سیدہ عائشہ کی برات کا فیصلہ ہو چکا لیکن آج تک دنیا نہیں مانتی تو اس لیے ان باتوں میں زیادہ آدمی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور نہ صفائی دینے کی ضرورت ہے یہ ایک خاص اہتمام تھا اللہ کے نبی کی مدت زندگی مدت حیات بڑی تھوڑی رہ گئی تھی کیونکہ تریسٹھ سال حضور کی عمر ہے تو جب آپ مدینہ شریف پہنچے ہیں ترپن سال آپ کی عمر ہو چکی ہے تو باقی کتنے رہ گئے دس سال رہ گئے اور دس سال میں پورے دین نے اترنا ہے پورے اسلام نے پورے احکام نے ہزار و حرام نے نماز روزہ جتنے احکام ہیں وہ سب اس دس سال میں ہیں اور داخلی زندگی ہے خارجی زندگی ہے تو اللہ نے خاص اہتمام کیا کہ ایک ایسی بچی جو نجب نصب کے اعتبار سے بھی حسب کے اعتبار سے بھی شرافت کے اعتبار سے بھی پاکیزگی کے اعتبار سے بھی حضور کے گھر میں آئے تاکہ حضور کی زندگی کے داخلی امور جتنے احکام ہیں وہ سارے محفوظ رکھے اور اصحاب رسول کو پہنچا سکے تو یہ تو اللہ کا ایک انتظام اب آپ جناب سادگی کا عالم دیکھیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری شادی تو ایسی ہوئی ہے کہ اس کے لیے نہ تو کوئی جانور پہ کیا گیا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام فرمایا اور نہ ہمارے گھر والوں نے کوئی اہتمام کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر نہ حضور کی طرف سے کوئی اہتمام کیا گیا نہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے کوئی اہتمام کیا گیا بلکہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اسی سادگی سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچایا گیا تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا فرمایا یہ وہ چیز ہے جو میری شادی کی رات سہاگ کی رات اور اس باغ پیغمبر کے ساتھ میری شادی کی رات ہے لیکن کھانے کے لیے نہ کھانا ہے نہ اہتمام ہے نہ تو عام ہے نہ کوئی شادی گھر ہے نہ وہاں کوئی ڈشز چل رہی ہیں ایک پیارا دودھ کا گیا اس کو حضور نے بھی نوش فرمایا اور حضور پاک نے مجھے بھی دیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی عائشہ کے پاس بی بی اسما بھی ہے اور ایک اسما بنت یزید بن سکن بھی ہیں یہ آپ کی سہیلی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب بی بی شرمانے لگی تو میں کہا ہی عائشہ عائشہ لے لو حضور کے ہاتھ سے لے لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے کے بی بی عائشہ نے بھی دوش فرمایا تو اب جناب یہ ہے اچھا اسی طرح یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ بعض جاہل لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ مثلا میاں بیوی نے اگر ایک گلاس دودھ کا ہے آدھا میاں نے پی لیا اور آدھا بیوی نے پی لیا تو بعض جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ وہ تو بھائی بہن ہو گئے انہوں نے دودھ کٹھا پیا تو یہ جہالت ہے اس کا اسلام سے شریعت سے یا عقل سے کوئی تعلق نہیں یہ مسائل جو ہے نا اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے اگر آپ کتابیں دیکھیں تو یہ اس قسم کے جو مسائل ہیں یہ پیدا پتہ ہی کہاں سے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں سے پیدا ہوئے ہیں جو طوائفیں کہلاتی ہیں یعنی یہ حالانکہ جن کے نزدیک زنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا جنہوں نے زنا کے اڈے کھولے ہوئے ہیں دکانیں کھولی ہوئی ہیں ادھر اتنا خیال ہے کہ اگر ہم نے گلاس میں دودھ کا چھاپی دیا لیا تو پھر تو ہم بھائی بہن ہو گئے بھائی جب تمہیں خدا کا خوف ہی نہیں ہے اللہ کے قانون کو توڑ رہی ہو تم اللہ کے قانون کی باغیہ ہو برسر عام دعوت فائشہ دے رہی ہو اب تمہیں دودھ کا اتنا خیال آ گیا ہے تو اصل میں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے میاں بیوی بی دودھ پئیں ایک برتن میں دودھ پیئیں کٹھے دودھ پیئیں ایک دوسرے کا بچا ہوا دودھ پیئیں اس سے کوئی اخوت ثابت نہیں ہوتی وہ تو تب ثابت ہوتی ہے کہ جب دو سال کی عمر میں بچہ یا بچی کے دودھ پینے کی عمر ہو اور ایک عورت سے کٹھے دودھ پیے تو اب وہ رضائی بھائی بہن بنے گے یہ تھوڑا ہے کہ بعد میں جو گلاس میں دودھ ہو اس کے پینے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کے گھر آئی تو ایک حجرہ مبارک تھا اچھا والی نے یہ لکھا ہے کہ اس حجرے کا حال یہ تھا کہ ساڑھے تین میٹر یعنی چھ سات گز یوں سمجھ لیں زیادہ زیادہ اچھا نہ اس کا کوئی سہن تھا نہ دالان تھا نہ برآمدہ تھا یہ بھی نہیں کہ آگے ہمارے دیہات میں ہوتا ہے نا بعض غریب لوگوں کے گھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں تو ایک کمرہ ہوتا ہے دو کمرے لیکن آگے بڑے بڑے دالان ہوتے ہیں بڑے بڑے سین ہوتے ہیں وہ لوگ گرمیوں میں باہر سوتے ہیں اچھا جانور بھی باہر باندھ دیتے ہیں بڑے بڑے سین ماشاءاللہ ایک کنال دو کنال ڈیڑھ کنال ایک غریب کے آدمی کے گھر کا لیکن حضور کے گھر کا کوئی سین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی برآمدہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حتیٰ کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اس دور میں جتنے حجرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے دروازے پر یہ تھا کہ یا تو موٹا سا ایک کمبل یا ٹاٹ کا کپڑا باندھ کے ڈال دیتے تھے وہ دروازہ ہو گیا یا پھر ایک تختے کا دروازہ جو ہے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایسے دروازے بند ہوں اور دو دروازے ہوں ڈبل ڈور ہوں اور جناب قیمتی قیمتی لکڑیوں کے دروازے بنائے جائیں کہ جی یہ دیار کا ہے اور یہ چین کا ہے اور یہ برما ٹھیک کا ہے اور یہ سندل کی لکڑی کا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے رحمت دو عالم کے دروازے کا یہ عالم ہے کہ ٹاٹ پڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چٹائی ہے اور ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک چار پائی ہے اور وہ بھی باندھ سے کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی یعنی وہ بھی پنگل یعنی کوئی پلنگ نہیں ہے وہ بھی کوئی اسپرنگ دار گدے نہیں ہے وہ کوئی فوم کے گدے نہیں ہے اور نہ وہ ایسی پلنگ والی چار پائی ہے ایسی سیدھی سی چار پائی ہے اور اس کو کھجور کے پتے باندھ سے بنا گیا ہے ایک چار پائی ہے ایک چٹائی ہے بچھانے کے لیے ایک ٹاٹ نوا کپڑا ہے کہ اس کو دوہرا کر دو تو بستر بن جائے اور کھلا کر دو تو وہی قالین ہے اور بی بی ایشیا فرماتی ہے کہ گھر میں دو مٹکے تھے جن میں ہم کھجور رکھا کرتے اور ایک مٹکا تھا جس میں ہم پانی رکھا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو پیالہ مبارک تھا وہ لکڑی کا تھا اسی سے ہم پانی پیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکیہ مبارک تھا تو فرمایا کہ وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی لیف کھجور کی جو ہے نا گوشے سے جو <coughs> رکشہ نکلتا ہے وہ بھرا ہوا یہ بستر تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ و صاحب وسلم تسلیم کثیر کثیرہ کے اور یہ گھر ہے اور اس باغ پیغمبر کا گھر ہے خاتم الانبیاء والمرسلین کا گھر ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے کہ اگر چاہتے کہ اللہ آپ کا گھر سونے کا بنا دیں چاندی کی اینٹیں لگوا دیں جنت کے پھل پہنچا دیں تو کوئی مشکل نہیں تھی لیکن حضور نے فرمایا الفقر فخری مجھے تو اپنے فخر پہ یعنی خوشی ہے ناز ہے کہ ایک دفعہ مل گیا کھا لیا اور اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کیا اور ایک دفعہ نہ ملا صبر کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ گھر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں تشریف لائی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ ساری دنیا کی کتابیں دیکھ لیں حالانکہ بعد میں آپ کے گھر میں خادمہ بھی آ گئی جن کا نام بی بی بریرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خادمہ ہے لیکن بی بی ایسے فرماتی ہے خدا کی قسم ہے میں نے اپنے گھر کا کام اور خاص طور پہ حضور کا جو کام تھا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اگر کچھ بھیج دیا کھانا تیار کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کنگی کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحجد کا پانی تیار کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کو دھو کے آپ کے سرانے رکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھانا ہے تمام کام جو ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے میں اپنے ہاتھ سے کرتی تھی ہاں البتہ یہ بات ضرور تھی کہ میری بچپنا تھا اور میں تازہ تازہ جوان ہوئی تھی تو میرے اندر طبیعت میں غفلت تھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ میں نے آٹا گوند کے رکھا اور بکری آ کے کھا گئی کبھی ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے روٹیاں تیار کر کے رکھی ہم سائے کے گھر سے ایک بکری جو آئی تو میں غفلت سے سوئی ہوئی تھی وہ کمرے میں آ کے ساری روٹیاں کھا گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال ہے اور اس میں ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے ہمارے خاندان والوں کے لیے ہماری ماؤں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کاش اگر آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں اسی انداز میں کریں جو سنت محمد مصطفیٰ ہے تو نہ کبھی والدین ضویر ہوں نہ کبھی اولادیں پریشان ہوں اور نہ کبھی ہم قرضوں کے عذاب میں بھگتے کبھی ہم جہیز کی وجہ سے مارے جاتے ہیں کبھی شادی کے اہتمام کی وجہ سے مارے جاتے ہیں کہ شادی گھر ہو اہتمام ہو اور گاڑیاں ہوں اور اس طرح فلاں بینڈ بجانے والے ہوں اور فلا پکانے والوں کی طرف سے کھانا پکایا جائے اور اس میں اتنی ڈشز کا ہونا ضروری ہے یہ سارا عذاب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ تمام ہندوانہ رسومات اور اسی طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری خوش نوی کا بڑا خیال رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے تمہیں ناراض ہو نہیں سکتی اور اگر کبھی تبھی انسانی بات ہے فطری بات ہے آ جاتا ہے غصہ تو میں تو اس کو بڑا چھپاتی ہوں کہ آپ کو پتہ نہ لگے کہ میں آپ پہ ناراض ہوں لیکن آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے فرمایا عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تو اب بار بار بات پہ کہتی ہو بے رب محمد مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم ہے اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو بے رب ابراہیم مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم ہے میرا نام لینا چھوڑ دیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ میرا نام نہیں دے رہی رضی اللہ تعالی یعنی حضور اتنا خیال فرما اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ازدواجی زندگی کا باوجود اس غربت کے باوجود اس عالم کے کہ گھر میں دیا نہیں جلتا ہے گھر میں کوئی جائیداد نہیں ہے گھر میں کہ کے بی عائشہ فرماتی ہیں شہرن سم شہرن کبھی کبھی تو دو دو مہینے گزر جاتے تھے کہ حضور کے گھر میں نہ دیا جلا نہ آگ جلی تو صحابی نے پوچھا یا یا تم المومنین تو پھر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے تھے پر میں بیٹا کیا پوچھتے ہو تمہارا تعین ما زم دو کھجور کے دانے مل جاتے تھے اور پانی پی لیتے تھے بس اسی سے زندگی گزارتے تھے ہم اور اندازہ فرمائیں کہ دو کھجور کے دانوں پہ زندگی گزار دینا سارا دن گزار دینا ساری رات گزارتے اور مزید کوئی خوراک ہے ہی نہیں اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما شب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تمر قط اللہ باد فتح خیبرہ کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا حضور کے گھرانے نے تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی ہاں خیبر فتح ہونے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے اسی وسط کھجور اور بیس وسط جو سالانہ کا انتظام کر دیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب خیبر فتح ہو گیا اسی طرح پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تمام اخراجات اپنے ذمے لے لیے اسی طرح پھر جب سیدنا عبیر المومنین <clears throat> سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے آپ کی ہر بیوی بی کے لیے دس ہزار درہم سالانہ مقرر کیے اور بیوی عائشہ کے لیے بارہ ہزار درہم مقرر کیے فرمایا کیونکہ عائشہ بے حد سخی ہے اور جو بھی آتا ہے بس اللہ کے راستے میں لوٹا دیتی ہیں اور اس کی اس لیے ان کو زیادہ دینا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو زیادہ ورنہ حضور کی زندگی میں تو یہی عالم رہا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں اور اس کے ساتھ ہی یعنی آپ عظمت دیکھیں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی محبت اور حضور کی قدر افزائی کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں چند حبشی نوجوان بچے جو تھے وہ مشق کر رہے تھے تیر اندازی کی نشان والا کے تیر لگا رہے تھے اور نزا مار رہے تھے اور سیکھ رہے تھے اور جنگی اور ہر بھی مشقیں کر رہے تھے تو بی بی فرماتی ہے کہ میرا دل بھی چاہا کہ میں دیکھوں تو بڑی جو ہے وہ حضور کے کندھے پہ رکھ لی اور چھپ کے حضور سے دیکھتی رہی اس کو اور فرماتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں آپ اسی سے اندازہ کریں کہ ایک نوجوان لڑکی ہو اور کھیل دیکھنا چاہے اس نے کتنی دیر لگائی ہوگی اور فرما دیے میں نے اور زیادہ دیر لگائی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ حضور کو مجھ سے کتنی محبت ہے کتنا میرے لیے برداشت کر سکتے ہیں لیکن حضور کھڑے رہے اس وقت تک نہیں ہٹے جب تک کہ میں خود نہیں ہٹ گئی فرماتے ہیں کہ یہ مقام تھا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ حضور مجھے راحت پہنچانے کے لیے مجھے آرام پہنچانے کے لیے مجھے خوشی پہنچانے کے لیے کھڑے رہے صلی اللہ علیہ ولا علیہ و صحاب و سلم تسلیم کثیرن کثیر اور اسی طرح بی بی صاحبہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دن میں رات کو جب میری نیند کھلی چونکہ حضور کی عادت مبارک یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ گھر جاتے تو آپ جلدی سو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے اوقات مبارک کو بلا وجہ ضائع نہیں فرماتے تھے ہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے ورنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سو جاتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں بیدار ہوتے اور بڑی لمبی تحجت پڑھتے کبھی کبھی یہ بھی عالم ہوتا تھا کہ سورت البقرہ سورت عال عمران سورت النساء اس تحجت میں حضور پڑھتے اور ایک ایک جملہ بنا کے پڑھتے بی بی عائشہ فرماتی ہیں لیکن حضور تو بہت زیادہ جاگتے تھے نا مجھے رات کے آخری حصے میں پھر حضور جگا دیتے تھے تو میں بھی اٹھ کے پھر وضو کر کے تحجت میں شریک ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے میں بھی تحجت پڑھتا اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ بھی حضور کا معمول تھا کہ جب صبح کی آزان ہو جاتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آزان دیتے تھے تو آزان کے بعد حضور دو رکعت سنت پڑھتے دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ لیٹ جاتے اور دائیں دائیں پہلو پر آپ لیٹ جاتے اس کے بعد بھی میرے ساتھ باتیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بات کرتے تو اسی لیے سنت پڑھنے کے بعد اور فرض نماز سے پہلے تھوڑا سا لیٹ جانا جو ہے یہ بھی سنت ہے اچھا بعد لوگ جو ہے مسجد میں بھی لیٹ جاتے ہیں حالانکہ محدثین اور نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے سنتیں گھر پڑھنی ہیں اور آپ کو تسلی ہے کہ میں تقبیر اولا میں انشاءاللہ مسجد میں شامل ہو جاؤں گا تو تھوڑا سا لیٹ جائیں تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے اگر مسجد میں ہر آدمی اسی طرح لیٹنا شروع کر دے تو ایک عجیب سی کیفیت بن جائے گی اس لیے فقہا اور محدثین نے رحمت اللہ علیہ اجمعین نے کہ عمل بالحدیث بھی ہو جائے کیونکہ جو عمل حضور نے فرمایا اس سے کون انکار کر سکتا اسی طرح بھی, بھی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک رات کو میں سوئی ہوئی تھی اور جب میری نیند کھلی تو میں وہ نیند کا غلبہ تھا اس کے باوجود بھی میں نے ایسے بستر پہ ہاتھ مارا تو فقت تو وجود رسول اللہ حضور فاقری تھے بستر اب میں ایک دم ہڑبڑا کیوں ٹھیک ہے حضور نہیں ہے فرماتی ہے میں گھبرا گئی کیا بات اور اس کے فوراً بعد میرے دماغ میں آیا کہ شاید حضور مجھے سوتا ہوا چھوڑ کے کسی دوسری بیوی کے گھر میں چلے گئے چونکہ گھر تو سارے قریب قریب تھے یعنی آپ یوں اندازہ فرما لیں کہ آج کل مسجد نبوی میں جہاں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں یہی جو جگہ ہے سلاد و سلام پڑھنے تک یعنی حضور کے روزے سے لے کر آپ اسی طرف چلے جائیں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے یہ سارے حجرے تھے بیویوں کے یعنی پہلے بیوی فاطمہ کا حجرا تھا اس کے بعد سید عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجر تھا اس کے بعد بیبیوں کے حجرے تھے یہ سیدنا عثمان کے زمانے میں جب مسجد نبی کو بڑھانے کے لیے مجبوری ہو گئی تو ان نے امہات المومنین سے وہ گھر لیے اور مسجد میں شامل کر دی تو اب بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں یہ خیال بھی آ گیا کہ عجیب ہے میرا نوبہ ہے میری رات ہے میرا نصیب ہے اور میرا حصہ ہے اور حضور مجھے چھوڑ کے کسی دوسری بیوی بی کے گھر میں نصیب لے گئے تو فرماتی ہے کہ میں نے باہر نکل کے اس زمانے میں کوئی ایسی سڑکیں تو نہیں تھیں نہ پتھر لگے ہوئے تھے نہ سڑکیں تھیں نہ کوئی تار کول بچھا ہوا تھا نہ سڑکیں کارپیٹ ہوتی تھی کوئی مٹی اور چھوٹے چھوٹے کنکر اور مٹی کے راستے کچے راستے تو حضور کا پاؤں کا نشان مجھے نظر آ گیا تو کہتی ہیں کہ میں نے چادر لی اور چادر لپیٹ کے میں اس نشان کو دیکھتے دیکھتے چلی فوجت تو ہوں ان دبا بل میں نے دیکھا کہ حضور تو جنت البکیل غرقت قبرستان مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہیں دعا مانگ رہے ہیں اور بڑی لمبی دعا کی ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قبرستان پہ جانا قبرستان پہ گزرے تو سلام کہنا یا وہاں جا کے ان کے لیے دعا کرنا اس میں کوئی اشکال نہیں ہاں یعنی قبر والوں سے نہ مانگو یہ نہیں کہ قبر والوں کے لیے بھی نہ مانگو فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب جائیں اللہ والوں کے مزارات پہ تو ان سے سوال نہ کریں ان کو حاجت روا نہ سمجھیں ان کو مشکل کشا نہ سمجھیں آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے ان کے درجات کو مزید بلند فرما دے یا اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ جنت کے مرتبے اور نعمتیں عطا فرما دے تو یہ ایک فلسفہ ہے قاعدہ ہے <coughs> کہ جب تم اللہ والوں کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے کہ ایک بندہ ہو کر میرے اولیاء کے لیے دعا مانگ رہا چلو اس کی مشکلیں ہم حل کر رہے ہیں تو ہماری مشکلات کی حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے اللہ کے سوا کسی غیر سے سوال نہیں کیا جا سکتا لیکن موتا کے لیے دعا کرنا تو منع نہیں ہے ورنہ تو جنازے کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں دور چھپ کے کھڑی ہو گئی میں نے کہا مجھے حضور کی دعا مل جائے گی تو میں بھی آمین کہتی رہوں کہتی ہیں کہ بہت لمبی دعا تھی لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب حضور اب دعا ختم کرنے والے تو اب مجھے خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں گے دیکھو بی بی عائشہ میرے پیچھے لگی ڈھونڈ رہی ہے تو میں جلدی سے دوڑ کے آئی اور اپنے بستر پہ آ کے سو گئی اور چادر لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میرے قریب آ کے بیٹھے اور فوراً اپنا ہاتھ جو تھا میرے سینے پہ رکھ دیا تو میرا سینے دھونکنے کی طرح چل رہا تھا میں تو دوڑ کے آئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کہیں سے بھاگ کے آ رہی میں نے کہا ہاں یار کہا کیوں کیا بات ہوگی میں نے کہا سن جب میں نے آپ کو نہیں پایا تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ آپ شاید کسی بیوی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو پھر میں آپ کے نقش قدم کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچی تو آپ جنت البقی پہ دعا کر رہے تھے <coughs> تو میں بھی دور کھڑی ہو گئی اور آپ کی دعا میں شریک رہی جب دعا ختم ہونے کا وقت آیا تو میں دوڑ کے آ گئی <coughs> حضرت نے فرمایا ان کی شاہ ہے تم اپنے خیال میں ہو اور ہم اپنے خیال میں ہیں تمہیں تمہارے دلوں میں بس یہی خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صرف دوسری بیوی کے پاس چلے ہوں گے اصل ایک روایت میں آتے حضور نے فرمایا کہ جا آنی جبریل میرے پاس تو جبریل آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج جل کے جنت البقی والوں کے لیے دعا کریں اور ایک روایت میں جبریل کا ذکر نہیں آتا لیکن حضور نے فرمایا کہ آج میری دعا سے اللہ نے فلاں قبیلے کی جو بکریاں ہیں اس کے جتنے بال ہیں اتنی امت اللہ نے میری دعا سے بخش دی ہے تو میں تو اپنی امت کے لیے دعاؤں میں مشغول تھا اور تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسی بات نہیں ہوتی اللہ کے نبی عدل کرتے ہیں اللہ کے نبی انصاف کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر انصاف نہیں کریں گے تو دنیا میں انصاف کون کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک سیدہ عائشہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی پیار کا ایسا انداز تھا کہ اتنی دیر کے لیے بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتی بی بی عائشہ اسی طرح اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایک سفر میں بی بی عائشہ بھی ہیں اور بی بی حفصہ بھی ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور بی بی حفصہ بھی ہیں بی بی حفصہ سیدنا عمر کی بیٹی ہیں اور بی بی عائشہ سیدنا ابو بکر کی بیٹی اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ اس زمانے میں محمل ہوتے تھے یعنی ایسے چھوٹی سی مسئلیاں بڑی ہوتی تھیں چھتیں بھی ہوتی تھی وہ اونٹ کے اوپر باندھ دی جاتی تھی اور اسی میں سواری بیٹھتی تھی تو اتفاق ایسا ہوا کہ جو بی بی حفصہ کا محمل تھا وہ بی بی عائشہ والے اونٹ پہ باندھ دیا گیا اور بی بی عائشہ کا جو محمل تھا وہ بی بی حفصہ والے اونٹ پہ باندھ دیا گیا تو حضور پاک نے یہی سمجھا نا کہ بی بی عائشہ کا یہ محمل ہے تو آپ تشریف لے آئے تو وہاں بی بی حفصہ تھی تو بہرحال وہ بھی آپ کی بی بی تھی لیکن بی بی عائشہ کو جب پتہ چلا اور جب سفر میں منزل پہ پہنچے اور حضور نے قافلہ روکا اور سب قافلے سے اترے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کے اس دور میں میرے پاس نہ آنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے پاؤں جو تھے نا وہ نیچے زمین پہ ایسے رگڑنے شروع کیے اور رونا شروع کیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ تیرے نبی کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میرے پاس کیوں نہیں آئے لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کوئی بچھو کوئی سانپ مجھے بھیج دیں جو ڈس دیں مجھے کھا جائیں تاکہ میں مر جاؤں اور بعض علماء نے فرمایا مانا یہ تھا کہ جب میری تکلیف سنیں گے پھر تو حضور آئیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی کمال محبت تھا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا اور اصل میں بات ہی یہ ہے کہ اللہ نے بیویاں تو بنائی سی بھی یہ ہے کہ ومن آیات ہی انخل انفسکم ازواج لتسکنو ہی رہے بجے نہ کم موت اسی لیے والا نے لکھا ہے کہ جس بیوی سے سکون نہ ملے وہ تو بیوی کہلانے کی حقدار ہی نہیں جس بیوی کے اندر مبدت نہ ہو محبت نہ ہو رحمت نہ ہو اپنے خامد کی اطاعت نہ ہو فرم برداری نہ ہو خامد کی ہر ہر بات کا احساس نہ ہو تو اس کو تو پھر بیوی کہلانے کا کوئی شریعت میں حق نہیں پہنچتا تو بی بی عائشہ جیسی بی بی ہو اور شوہر ہو حضرت محمد مصطفیٰ جیسا صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وا صحاب ہی و سلّم تسلیمن کثیرا اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک غدبے سے ہم واپس آ رہے ہیں سفر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ایک جگہ ہے جس کا نام تھا ذات جیش اس جگہ کا نام ہے ذات الجیش اس مقام پہ جب میں ہم پہنچے تو قافلہ جب بٹھا دیا گیا کافلا رک گیا تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب کافلا بٹھا دیا جاتا تو جوان آدمی جو ہے جلدی سے خیمے لگانے کی کوشش کرتے حضور کے خیمے الگ لگائے جاتے بیویوں کے الگ لگائے جاتے اور آپ کی حفاظت کرنے والوں کے خیمے پھر ہر آدمی کے اپنے خیمے اپنی رہائش اپنا سامان اتارنا اونٹوں سے تو اس میں مشغول ہو جاتے اور جتنی خواتین تھیں وہ اپنی حاجت انسانی پوری کرنے کے لیے وہ دور ان کافلوں سے کافی دور چلی جاتی کسی پہاڑ کی اوٹ میں کسی ٹیلے کی اوٹ میں کسی سہارا میں کسی جگہ میں تاکہ اپنی حاجت پوری کر سکیں تو فرماتی بی بیوی میں جب وہاں گئی اتفاق کی بات میں واپس آ رہی تو میرا ہار ٹوٹ گیا تھا اور مجھے یاد ہی رہا ہار گر گیا اور وہ ہار جو ہے یاد رکھیں وہ کوئی ڈائمنڈ کا ہار نہیں تھا حضور کی بی کا نہ روبی اس میں لگی ہوئی تھی نہ اس میں زمرد جڑا ہوا تھا نہ مرجان لگا ہوا تھا وہ ہار کیا تھا ایک دھاگے تھے اور اس میں ایسے معمولی سی سیپ اور معمولی سی لکڑیاں اور اور چمڑے کے ٹکڑے اور اس طرح ہار بنائے اور اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہار بھی کا اپنا نہیں ہے وہ بھی آپ نے مانگا تھا ہاریت وہ بھی آپ نے مانگا ہوا تھا کہ میں <coughs> چونکہ حضور کے ساتھ سفر میں جا رہی تو لہٰذا میرے پاس کچھ تو ہونا ہے تمام اچھا وہ ہار بھی گر گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ہار گر گیا تو جب ہار گر گیا ہے تو حضور نے فرمایا اچھا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہاں تلاش کرو اور قافلہ روک دیا حالانکہ قافلے کے چلنے کا وقت ہو گیا تھا یعنی صبح کا وقت قافلہ روک گیا اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جس مقام پہ رکا ہے وہاں پانی نہیں اب اتنا بڑا لشکر ہو اور پانی نہ ہو تو نماز کیسے ہو تو ہم صحابہ کو تو ہر وقت نماز کی فکر ہوتی ہے تو تمام صحابہ پریشان ہوئے اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھا آپ نے کمال کر دیا بی بی عائشہ نے کہ اپنی محبت کی وجہ سے اور اپنے تقرب مار رسول کی وجہ سے آپ کی بیٹی نے غلط فائدہ اٹھایا ہے ایسے مقام پہ قافلہ روک دیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو ہم وضو کیسے کریں گے نماز کیسے پڑھیں گے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا دخل ابھی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فی خیمت رسول اللہ حضور کے خیمے میں آئے اور کہتی ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے حال میں آئے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور حضور کا سر مبارک جو ہے میری گود میں تھا تو حضور بالکل نیند میں تھے آپ کو بالکل آرام آ چکا تھا آپ نیند میں تھے اور میں بیٹھی ہوئی تھی کہ حضور اب سو گئے ہیں آپ کو نیند آ گئی نیند آ گئی ہے تو آرام فرما لیں تو میرے ابا جو آئے تھے انہوں نے مجھے اس جگہ زور سے مارا زور سے مارا اور کہا کہ اچھا تم نے کافلا روک دیا ہے اور سارے مسلمانوں کی نماز جا رہی ہے پانی ہے نہیں کافلے میں پانی نہیں اور پانی چشمہ بھی کوئی قریب نہیں تو سارے لوگوں کی نماز روکنے کا سبب تم بن گئی ایک ہار گم ہو گیا تو ہو گیا ایشا فرماتی ہیں اللہ ہر رکھ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے وہ برداشت کیا حالانکہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی اب ابا نے بڑے زور سے مارا تھا لیکن میں نے وہ برداشت کیا کہ حضور میں اگر ذرا ہل گئی تو حضور کی نیند کھل جائے تو فرماتی ہے کہ میں نے وہ تکلیف تو برداشت کر لی وہ مار تو برداشت کر لی لیکن اپنے وجود کو حرکت نہیں دی کہ حضور کے آرام میں فرق نہ جائے لیکن تھوڑی دیر میں حضور بیدار ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے جب السلط السلام کو بھیجا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نادر فرما دیا کہ فعلم تجدو ما ان کہ حضور اپنی امت کو کہہ دیں کہ اگر ان کو پانی نہ ملے تو ہم نے ساری زمین تمہارے لیے مسجد بھی بنا دی ہے پاک بھی بنا دی ہے بس اسی پہ ہاتھ مارے تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں اللہ تبارک مطالعہ یہ آیت تیمم جو ہے اس کے نزول کا سبب جو ہے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت نادل ہوئی تو سب سے پہلے اسید ابن حزیر بعض کہتے ہیں اسید ابن حزیر لیکن اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ نام آپ کا اسید ابن حزیر تھا سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر کو مبارکباد دی انہوں نے کہا ابو بکر تمہیں مبارک ہو اللہ نے تیرے گھرانے پہ ایسی رحمتیں فرمائی ہیں کہ آج تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے ایک مشکل سے آسان کر دیا کہ قیامت تک اگر پانی نہ ہو کیا کرو بھائی تو یہ تو امت تو چھوٹ گئی امت کے لیے کتنی بڑی آسانی ہو گئی اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ آدمی جنب کی حالت میں یعنی آدمی پر غسل واجب ہو گیا ہے اور پانی نہیں ہے تیم کر لو کوئی مسئلہ نہیں اسی تیمم کے ساتھ جیسے وہ حدث اصغر کے لیے کافی ہے اسی طرح وہ حدث اکبر کے لیے بھی کافی ہے اور اسی سے تیم کر لو اور اسی سے نوازیں پڑھ لو تو یہ آیت مبارک اور یہ حضور کی امت کے لیے پوری امت کے لیے قیامت تک جو اللہ نے یسر پیدا فرمایا آسانی پیدا فرمائی اس کا سبب جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کو مبارکباد دی اور کہا مبارک ہو ابو بکر اللہ نے تیرے گھرانے کو رحمت کے لیے چن لیا اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور میرے گھر میں ہوتے کیونکہ حضور تو عدل فرماتے تھے نا کہ بھئی آج اس بی بی کا نوبہ ہے آج اس بی بی کا نوبہ ہے آج اس بی بی کا نوبہ لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ پوری امت کے لیے اگر دو بیویاں ہیں تین ہیں چار ہیں عدل لازم ہے لیکن حضور پہ بیویوں کے درمیان میں عدل لازم نہیں تھا شران اللہ نے معاف کیا ہوا تھا اللہ نے حضور کو آزادی دی تھی کہ آپ جس کو چاہیں جس کے گھر میں رہنا چاہیں جائیں لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے ساری زندگی عدل کیا یعنی باوجود اس کے کہ حضور کی اجازت تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عدل فرمایا انصاف فرمایا ورنہ آپ شرح پابند بھی نہیں تھے تو ہر نوے کے مطابق تشریف لے آتے حضور صلی اللہ تو ابھی بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے گھر میں ہوتے اچھا اللہ کی شان ہے چونکہ لوگوں کو پتہ تھا نا کہ حضور پاک کو زیادہ محبت ہے بی بی سے تو حضرت سعد ابن عبادہ حضرت سعد ابن معاذ عمارت ابن ابی حزم ابو ایوب الانصاری رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ لوگ جو تھے حضور کے گھر میں توحفے بھیجتے کوئی دودھ بھیجتا کوئی پکی ہوئی چیز بھیج دیتا کوئی کھجوریں بھیج دیتا کوئی اور چیز بھیج دیتا کہ آج حضور بی بی عائشہ کے گھر میں ہیں تو تحفے آتے اور ان باتوں کا پتہ جو ہے باقی بیویوں کو چلتا تو ان کے دل میں بھی ایک حسرت پیدا ہوئی کہ یہ کیا بات ہے کہ جب حضور بی بی عائشہ کے گھر میں ہوں صحابہ تحفے دیتے اور جب ہمارے گھر میں ہوں تو کوئی توحفہ نہیں بھیجتا تو نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے تو انہوں نے بی بی میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کیا چونکہ بی عائشہ کے برابر کی بولنے والی سمجھنے والی فہم والی علم والی بی بی جو ہے بی بی میں سلمان انہوں نے ان کو تیار کیا کہ آپ حضور سے کہیں کہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ جب بھی اور میں جس گھر میں بھی جاؤں جو بندہ بھی مجھے ہدیہ دینا چاہتا ہے تحفہ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ یہ تکلف نہ کیا کرے کہ اس دن کا انتظار کرے جب میں بی بی عائشہ کے گھر میں جاؤں بس میں جہاں ہوں آپ بھیجیں تو جب بی بی سلمہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو حضور نے فرمایا سرمایہ سلمہ چلو ان صحابہ کو تو میں روک دوں جبریل کو کون روکے گا مسلمہ حیران انہوں نے کہا کہ جبریل بھی تو آپ گھر میں نہیں آتا مجھے عائشہ کے گھر میں ہو تو جبریل آتا ہے تو اب اللہ نے اگر اس کو یہ شان دی ہے تو میں کیسے لوگوں کو کہوں کہ مجھے فلاں دن ہدیہ دو اور فلاں دن ہدیہ نہ دو میں تو نہیں کہہ سکتا ہدیہ تو ہر آدمی اپنی خوشی سے دیتا ہے جب چاہے دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ جبریل بھی تو عائشہ کے گھر میں آتا ہے اور بلکہ ایک روایت میں یہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ جبریل کان و لحاف واحد میں ایک ہی کپڑے کپڑے کے اندر اپنی بی بی عائشہ کے ساتھ لیٹا ہوتا ہوں اور جبریل آ جاتا تو یہ مقام بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا ہے اچھا اس کے بعد بھی آپ پھر بھی خاموش نہ رہی تو بیویوں نے پھر یہ کیا کہ بیوی فاطمت الزہرا کو تیار کیا کیونکہ سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی محبوبہ بیٹی ہیں اور حضور کی لکھتے جگر ہیں حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ تو سیدہ فاطمہ کا انتہا حضور احترام فرماتے تھے اور سیدہ کی کسی بات کو ٹالتے تھے تو اب بی بی انہیں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بیوی فاطمت الزہرا سے کہیں اور بیوی جا کے حضور کو کہے تو ان سب نے سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی مشکل بتائی کہ صحابہ اس دن ہدیہ دیتے ہیں جب حضور بی بی عائشہ گھر میں ہمارے گھر میں ہوں تو ہدیہ نہیں دیتے تو آپ مہربانی کریں حضور کو کہیں کہ تمام صحابہ کو اعلان کر دیں کہ بھئی ہدیہ دینا ہے پیا کرو لیکن پابندی نہ کرو کہ فلاں گھر میں تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک بہرحال جب اتنی بیویاں کہہ رہے ہوں تو بیوی فاطمہ بھی تیار ہو گئی اور خدا کی شان یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ کے گھر میں ہے بجا فاطمہ بیوی فاطمہ بھی آ گئی اور بی بی فاطمہ تو زہرا بھی تو بچی تھی رضی اللہ تعالیٰ بی صاحبہ نے بالکل پرواہ نہیں کی کبھی میں بی بی عائشہ کی شکایت کر رہی ہوں اور آئی بھی بی بی عائشہ کے گھر میں ہوں تو کہا گا رسول اللہ اس طرح مجھے آپ کی بیویوں نے بھیجا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں سفارش کروں ان کی کہ آپ صحابہ کو کہہ دیں کہ وہ ہر جگہ تحفہ دیا کریں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ صرف بی بی عائشہ کے آپ گھر میں ہوتے ہیں تو تحفے آتے ہیں اور جب ان کے گھروں میں ہوتے ہیں تو تحفہ اور ہدیہ نہیں آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بی بی فاطمت الزہرا سے آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بات بتاؤ فاطمہ میں جس سے محبت کروں تم اس سے محبت کرو گی یا بہو رکھو گی میں کہا کیسے سن لو میں تو محبت کروں گی پھر میں ہبی نہیں ہبی حاضری تو پھر عائشہ کے ساتھ محبت کرو مجھے اس سے محبت ہے تم بھی اس سے محبت کرو اس کے خلاف تم کیوں شکایت سن رہی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وا صحاب ہی وسلم تسلیم کثیرن کثیرہ نے یعنی سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو بھی اس انداز میں فرمایا اور کتنا بڑا عظیم جواب ہے کہ فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جسے میں محبت کرتا ہوں نے کہا لادوی رسول اللہ تعالیٰ فرمایا تو اس سے محبت کرو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو یہ بھی مقام ہے سیدہ عائشہ کا کہ بی بی ام سلمہ کی بات تو حضور نے ٹال دی سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات تو ٹال دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے لیے کسی صحابی کو نہ ٹال سکے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرما دیں اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں اسی طرح ایک دفعہ بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم جہاد پہ عورتیں نکلیں ہم بھی جہاد کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ تمہیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جہاد الحج اللہ نے عورتوں کے لیے جہاد کے بجائے حج رکھا ہے تو جو عورتیں حج کر لیتی ہیں گویا اللہ ان کو جہاد کا ثواب دے دیتے ہیں کہ اتنی محنت اتنی مشقت اتنی برداشت کرنا تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور کے اس فرمان کو ایسا ہرد جان بنایا کہ پھر آپ نے کسی سال بھی حاضری نہیں چھوڑا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حج نہیں چھوڑا کہ جب ہمیں حج کے بدلے میں جہاد ملتا ہے تو ہم حج کیوں نہ کریں تو آپ تشریف لے آتی اور آپ آ کے حج فرماتی تو یہ مرتبہ اور یہ مقام جو ہے یہ بھی صرف سیدہ عائشہ کو اور اسی طرح بھی عائشہ فرماتی ہے کہ دیکھیں کتنی بڑی عظمت کی بات ہے بیوی بی فرماتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں سامنے حضور کے لیٹی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور آپ نے تحجت پڑھنی شروع کی ہے اور بستر تو اور ہے نہیں چٹائی تو ایک ہے جگہ بھی اتنی محدود ہے ہو جائے مبارک کی تو حضور نماز پڑھتے رہتے نماز پڑھتے رہتے اور میں حضور کے سامنے لیٹی رہتی یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی نماز پڑھ رہا ہے لیکن عائشہ سامنے لے لی اور بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور سجنے کے لیے آتے غم ازنی فی رجلی حضور مجھے میرے پاؤں میں ایسے ہاتھ سے ہاتھ سے مجھے مس فرماتے میں سمجھ لیتی کہ آپ حضور سجا کرنا چاہتے ہیں تو فوراً میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی حضور سجا فرما دیتے پھر جب حضور اکاد کے لیے کھڑے ہوتے تو میں پاؤں سیدھے کر دیتے مجھے پتہ تھا حضور تو لمبی کراط کریں گے میں آرام کر دوں تو یہ مقام جو تھا یہ بھی صحیح تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ بستر نبوت پہ اور امام رسول اللہ حضور کے آگے لیتی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ریڈی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تحجت پڑھتے رہے تو یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا مقام دے دیا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح بی بی ایشا بربادی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میری آئلی زندگی میں حالانکہ دیکھیں بچپن تک کتنی بچپن کے نو دس سال کی عمر کیا ہو اچھا اور اس وقت غلطیوں کے امکان جو ہیں وہ بار بار ہوتے ہیں بندے سے دس سال کی بچی آپ کیا عمر ہوگی آپ نو سال دس سال کیا عمر ہوگی تو لیکن بی فرماتی ہے کہ میری آئلی زندگی کا عالم یہ ہے کہ جو جو دن بھی گزرا جو جو دن بھی گزرا قد ذات المبت میری محبت حضور سے اور زیادہ بڑھتی گئی اور حضور کی شفقت بھی میرے ساتھ اور زیادہ بڑھتی گئی اور اس میں کمی نہیں آئی اور اس میں کسی قسم کی کوتا ہی نہیں آئی اور اسی طرح سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معروف بار اور ہے کیونکہ سیدہ شاعرہ بھی تھی آپ نے بڑے اچھے اچھے اشعار کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ مصر کی عورتیں اگر یوسف کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدنی کا جوال دیکھ لیتی تو کبھی یوسف کو تو خریدتی بھی نہ یوسف کی تو خریداری کرنے کے لیے بھی نظر اور اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر زنان مصر کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو کر تو اپنے ہاتھوں پہ چھریاں جلا کے انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں تو فرماتی ہیں لور عین جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قطع بہن کہ اگر وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھتی تو شاید اپنے دلوں پہ پہ آتی اور اسی طرح یہ بھی سیدہ عائشہ فرماتی تھی کہ لنا شمسن ولی اللہ شمسن کہ اللہ نے ایک تو میرا سورج ہے اور ایک آسمانوں پہ سورج ہے لیکن فرماتی تھی کہ میرا سورج جو ہے وہ آسمانوں کے سورج سے کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہے کیونکہ وہ تو اندھیرا آ جاتا ہے رات کا تو چھپ جاتا ہے لیکن میرے مدری کا سورج ایسا ہے جو رات کو بھی زیادہ چمکتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے کہ شمس اللہفا کے تتلا اباد فجر وہ شمسی تتلا اباد الشائی تو یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا المبر من الصبا یہ بھی ان کی شان ہے کہ حضور کی محبت میں اور حضور کی سیرت میں اور حضور کے جمال میں انہوں نے اتنا بڑا اچھا شعر کہا ہے اور ویسے بھی سیدہ شاعرہ تھیں عالمہ تھیں عاقلہ تھیں زکیہ تھیں فقیہ تھیں اور حتیٰ کہ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی عائشہ اتنا شدید پردے پہ پابند تھیں کہ آپ احرام کی حالت